حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مغیرہ تم ٹھہرو اور اے لوگو تم چلو میں ٹھہر گیا اور میرے پاس پانی کا ایک لوٹا تھا اور لوگ چلے گئے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے جب واپس تشریف لائے تو میں نے آپ کے آزائے وضو پر پانی بہانا شروع کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک رومی روما تھا جس کی آستینیں تنگ تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بازو آستین سے نکالنا چاہا مگر آستین تنگ تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ جبے کے نیچے سے نکال لیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اور بازو دھوئے اور سر کا مزہ کیا اور اپنے موزوں پر مزہ فرمایا سنن نسائی حدیث نمبر ایک سو پچیس